حضرت اکراش بن زوائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا پیالہ پیش کیا گیا جس میں بہت سا سریت اور چکنائی تھی ہم لوگ اس میں سے کھانے لگے تو میرا ہاتھ اس میں ہر طرف گھوم رہا تھا آپ نے فرمایا اکراش ایک جگہ سے کھاؤ یہ ایک ہی کھانا ہے پھر ہمارے سامنے ایک تھال رکھا گیا جس میں مختلف قسم کی تازہ کھجوریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھال میں گھومنے لگا اور آپ نے مجھ سے فرمایا اے اکراش جہاں سے چاہو کھاؤ یہ ایک ہی قسم نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوہتر